وأنفقوا, مما وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ میں نے سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پنچانوے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان یقو فی اللہ ولا تلقوا بیدیکم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين اے ایمان والو اللہ تعالی کی راہ میں تم خرچ کرو ولا تلقوا بیدیکم الى التهلكة اور اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں نہ ڈال لو وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور ایمان والو تم احسان کرو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ محسنین احسان کرنے والوں سے بہت ہی محبت کرتے ہیں اس آیت میں محسنین کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا بھلائی کرنا ان کے دکھ درد اور پریشانی میں کام آ جانا اس کی بڑی فضیرت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ سنوا کی خوشبو حسنی تم احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا نبی صاحب کے ساتھ بناتے ہیں اے من فی الارض بے من فی السماء تم زمین والوں کے ساتھ رحم کرو احسان کرو تو آسمان والے آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ رہیں وہ کرم کریں گے مہربانی کریں گے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں بلائی کریں نبی السلام کے ساتھ سناتے ان پڑونا سے ان پڑونا خیر الناس سے کئی ان پڑھ لوگوں میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہو ہمیں حدیث یاد آئی سنن دلولی کی روایت ایک موقع پر نہیں رہے تو آپ لوگو بے خیال تم اے لوگ ادا بے خیال تم میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے نبی رہے تو آپ سوال کرتے ہیں اللہ میرے حکم بے خیال تم میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ تمہیں سب سے اچھا انسان کون ہے اچھا مسلمان کون ہے کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ آج میں خیر ہوں میں یورجا خیر ہوں ہوں تم تمہیں سب سے اچھا انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بندے ہمیشہ خیر کی امید رکھتی ہوں سب سے بہتر انسان ہے خیر میور جا خیر ہوں میں سے سب تم میں سب سے اچھا مسلمان ہے جس سے لوگ ہمیشہ خیر کی امید رکھتے ہو اچھی توقع رکھتے ہو وہ عمر و شر ہو اور جن کے شر سے ہمیشہ لوگ اپنے آپ کو محبوب سمجھتے ہو پھر آپ نے کروایا اگر حکم کے شرار میں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے مسلمانوں تم میں سب سے برا انسان کون ہے صاحب کرام نے کہا ضرور بتائیں آپ ہرا رسول اللہ آپ نے ساتھ کروایا کو شرح ہو اللہ سب کو محفوظ رکھے آج کا تمہیں سب سے بہترین انسان ہے جس سے لوگ خیر کی امید نہ رکھتے ہوں اور نہ تو اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو یہ خیر الناس اور ہے بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اے ضرورت مندوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ پریشان ہار لوگوں کے کے کے ساتھ کرنا کرنا بھلائی ان ان کام آ جانا دکھ درد میں حصہ بتا دینا آپ ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو نکلنا اب ضرور اعمال کرا دیا ہے امام رحمت الشارے نے اپنی موجب میں حضرت عبداللہ ابن ابن عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے افضل افضل ادخال المؤمن السرور ادخال السرور المؤمن اے مسلمانوں تم نے افضل سب سے بڑا عمل سب سے بہتر اور افضل عمل یہی ادخال السرور على المؤمن کسی پریشان ہاتھ کسی دکھی دل کسی مومن ہے دکھی دل مومن کے دل میں خوشی کی لہر پیدا کر دینا سب سے اچھا انسان ہے ادخال السرور على المؤمن کہ مومن کچھ پریشان ہو غم ہو ہے کسی مصیبت میں گرا ہوا ہو اس کے دل میں خوشی پیدا کر دینا آج افضل اور ہے اور اس کی شکل کیا ہوگی کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا بہت بڑا امر ہے اللہ اکبر کسی بات کے شہر نے کہا ہے دل کی بدستر کام ترس کسی مومن کے کام آ جانا یہ حج بیت اللہ سے بھی افضل اللہ تعالیٰ ہو جایا کرتا ہے نبی علیہ السلام کا فرما کرا سنو آپ نے ساتھ مومن السرور ضرور المؤمن سب سے بہترین عمل ہے کسی دکھی دل مومن کے دل کو خوش کر دینا اس کی شکل کیا ہوگی کہ آپ نے تین شکلیں بیان کی نمبر ایک آپ نے ساتھ روایا تصوت سو کسی مومن کے پاس کپڑا نہیں کسی مومن کو تنگی ہے پریشان حال ہے عام حالت میں اس کو کپڑے نہیں نصیب ہو رہے ہیں کپڑے پھٹے پرانے ہیں نیا کپڑا نصیب نہیں ہو رہا ہے کپڑے کے لیے جو بے پریشان حال ہو آپ ساتھ میں اس کو ایک جوڑا کپڑا پہنا دوں یہ سب سے بڑا عمل ہے نسلی عبادتوں میں سب سے بڑا عمل ہے دوسری شکل یہ ہے کسی موبن سے دل کو خوش کر دینے کی دوسری شکل یہ کہ کسی بھوکے موبن کو کھانا کھلا دو کوئی بھوکا ہے بھوکا موبن ہے پیاسا ہے آپ نے کھانا کھلا دیا آسودہ کر دیا سیراب کر دیا یہ کتنا بڑا امر ہے اللہ اکبر مسجد نبی ہے صحیح بخاری کی روایت نبی ہے رابطہ نماز کر کرائی بہت سارے لوگ چلے گئے کچھ لوگ بات کرتے ہوئے بیٹھے رہ گئے ایک ایک کر کے چلے جا رہے ہیں ایک نیا آدمی نظر آیا جس کا چہرہ کبھی لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نبی نگلح صاحب اس کو بلا کے پوچھا تم کون ہو کہا یا رسول اللہ میں مسافر ہوں آپ نے پوچھا کھانا کھا چکے ہو کہا یا رسول اللہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا بھوکھا تھا نبی رہے سراب کا نے اپنے گھر آدمی کو دوڑایا اور آپ نے بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو گھر میں کچھ ہے کہ نہیں آپ کے گھر میں اس کے ساتھ ان کے کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا بابو گائے بیٹھنے والوں میں سے دو چار سے پوچھا ہر ایک کے ہی جو آپ کہ یار آج ہمارے گھر میں اپنے لیے نہیں ہے اس کو نہیں کھانا کھلا سکتے شاہ اللہ تعالیٰ کہنے کے رسول اللہ کے کھانے کا انتظام میں کر دوں گا اور اس آپ کے ساتھ اس کے مسلمان مسافر کو مسجد سے لیا اور اپنے گھر لے کر کے گئے رات کو پہنچے اپنے گھر میں جب لے کے گئے تو بیوی سے کہتے ہیں میں نبی رہ ساف کا مہمان لے کر کے آیا ہوں جن کے کھانے کے کوئی انتظام ہے ان کی بیوی نے کہا کہ بات اصل ایک کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھوڑا سا کھانا رہ گیا ہے بچوں کے لیے اگر بچے کھا لیں تو ہم دونوں بڑے ہیں بھوکے سو جائیں گے اور اگر بچوں کو سنا دیں تو سنا کھلائیں تو ہی بچوں کا کھانا تھوڑا سا بچا رہ جاتا ہے اب آپ کی مرضی دیکھے کہیں تو یہ دونوں میاں بیوی نے صحیح یہ کیا نبی اخلاق نام کے فرمان کے مطابق آج ہمیں سب سے بہترین بیوی یہ ہے جو انسان کو ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مدد کیا کریں نبی الخلاث نام کا مہمان تھا کو چڑھانے کے بجائے اپنے شوہر پر برف کرنے کے بجائے انہوں نے سب نے مشورہ دیا کوئی بات نہیں ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو دے دے کر کے چلا دیتے ہیں اور پر جب بچے سو جائیں گے بھوکے سو جائیں گے صبح اللہ والی ہے اور جب بچے بھوکے سو جائیں گے تو ہم کے سرخان رکھیں گے اور رکھیں گے وہاں کھانا رکھیں گے بعد کھانا اتنا ہی ہے جسے کوئی مہمان کا کر کے بچوں کو سنا دیں گے ہم دونوں پیٹ پر پتھر مار کر کے سو جائیں گے اور اس مسافر کو کھانا کھلا دیں گے جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ کھانا رکھ دینے کے بعد جب کھانے کی باری آئے گی تو چراغ کو درست کرنے کے لیے میں چراغ کو بجھا دوں گی اور اس طرح سے یہ کھانا آپ اپنے کو, کو اس طرح سے حرکت کرتے رہیں تاکہ مسافر کو پتا چل جائے کہ کہاں میزبان کھانا ہے آپ کھائیے گا نہیں یہ بیچارہ مسافر کھانا کھا لے گا میاں بیوی دونوں نے آپس میں اس طرح سے طے کیا کھانا رکھا گیا وقت آیا بجانے کے بہانے شراب کو بجھا دیا اور شوہر اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہے تاکہ مہمان کو پتا کرے میں کھا رہا ہوں مہمان کھانا کھا کر کے آسودہ ہو کے سو گیا مہمان کو آسوا کرایا دونوں سوئے ہوئے ہیں نماز فجرے کے اندر جب مسجد نبوی نے ابو طرح رض اللہ تارا رہا ہے اور جی بھی گھر میں مجر کی نماز ادا کرنے کی ہوتی ہے نماز پڑھاتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا اے ابو طرح رات کو تم نے اور تمہاری بیوی نے کیا ساتھ کیا اللہ رسول نے کچھ نہیں کیا انہوں نے سوچا شاید کی مہمان کی بے زبانی نے کچھ کوتاحی کی اسی لیے نبی احترام ماں پر وہیں حاصل ہو گئی ہماری سرورش کی جا رہی ہے اللہ تم نے کچھ میں نے نہیں کیا ہم نے اپنی عقیدی کو چرا سرا درست کرنے کے بہانے کہا کہ چرا سنا دو اور بچوں کو تھپیاں دے کر کے ٹی نے سنا دیا آپ کے مہمان کو ہم نے پورا آسودہ ہو کے کھانا کھلایا کھانا تھوڑا ہی تھا بچوں کو بھوکا سنایا ہم دیا پیٹ پر پتھر باندھ کر کے سو گئے اور آپ کے مہمان کو جو تھوڑا سا کھانا تھا کھانا کھلا کر کے آسودہ کر دیا آپ فرمایا گھبراؤ نہیں آپ ہنس پڑے آپ قرآن کی قسم تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق اللہ نے قرآن پاک آئے تنازع کر دیا ہے میرے بھائیوں ادخال ضرور آپ بتائیں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی مومن کے دل کو خوشی کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دی جائے اور اس کی شکل کیا ہے نمبر ایک آپ احساس روایا ہو اس کو کپڑا پہنا دو نمبر دو دوسری شکل کے او اکثر سے ہو اناج یا بھوکھا کا بھوکے اے مسلمان کو کھانا کھلا کر کے اس کے دل کو خوش کر دیا تیسری شکل آپ نے ساتھ میں سے ہے او اس کا صحیح یا کسی مسلمان کو کوئی حاجت تھی کوئی ضرورت تھی حاجت و ضرورت کے بیچارا بہت ہی زیادہ پریشان تھا اور تم نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا اللہ کے رسول سے نشار فرماتے ہیں یہی افضل العمال ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حق افاہی لگڑے ڈولے اچھے پریشان ہاتھ غریب مسکین محتاج

والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه او كما كان عليه الصلاه والسلام یہ سنا ہے صحیح مسلم سنن سے ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے جس کا ایک حصہ میں نے کہا آپ نے بیان فرمایا اے لوگوں من نفس ام مسلم قربت من قرب الدنيا قربت کہتے ہیں کہ انتہا تکلیف سے مصیبت کو آپ نے ساتھ میں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی جو کسی پریشان حال کی کسی دنیا کی پریشانی کو دور کر دے گا دنیا کے اندر جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی پریشانی کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی پریشانیوں میں سے پریشانی اس کے دور کر دی دنیا میں دنیا کی پریشانی اور آخرت کی پریشانی کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا دنیا کی پریشانی چھوٹی ہوتی ہے اور آخرت کی پریشانی بہت ہی بڑی ہے آخر میں نب صاف مسلم غربت قرآن دنیا جو کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی پریشانی دور کر دے گا کسی تکلیف کو ہٹا دیا استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے وقت آپ صرف قیامت کی پریشانی دور کر دیں گے آپ کے ساتھ نمایا نمبر دو وہ میں سرانا سر جو کسی تنگ دست کو پریشان حال کو اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا کوئی پریشانی ہے تنگ دست ہے بہت ہی زیادہ تنظیم ہے آپ نے ساتھ نمایا جس نے کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کر دیا یس کر دنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی تنگ دستی اس کی دور کر دی گے دنیا میں بھی اس کو خوشحال کر دیں گے اور آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی فرمائیں گے نمبر بیس میرے بھائیو جو ساتھ بڑی پیاری بات بتا رہے ہیں تو کرو اللہ تعالیٰ عمل کی تو فکر فرمائے تیسری چیز ہے مسلمن دنیا بس آخرا جو کسی مسلمان بھائی کے ایپ پر پردہ ڈال دے گا یہ بڑی بیماری ہے ہمارے اندر آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہو گئی ہے تھوڑا سا اگر کسی کے دیکھ لیں تو اس کو پہاڑ کے برابر ایپ بنا کر کے لوگوں میں اس کی تشہیر کر دیتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے آپ کا فائدہ کتنا بڑا ہے آپ نے ساتھ ہمایا مت ستارا مسلمن جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیا پردہ پوشی کر دیا بہت بڑا عجر و ثواب ہے ایک اجر حدیثوں سے کر کے بنایا گیا بتایا گیا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دیا لوگوں کو نہیں بتاتا جس نے کسی مسلمان بھائی کے چھوٹے سے چھوٹے عیب پر پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچاہیت نہیں چاہیے لوگ عرب کے لوگ اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے آپ نے بنا کتنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دیا عیب پر پردہ ڈالا سب لوگ اس نے اتنا بڑا کام کر ڈالا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہا تھا قیمت لے کر کے بیٹی کو خرید کر کے اس نے آزاد اتنا بڑا جو سواب ہے کسی مسلمان کے پردے پر ایک ڈالنا کسی کسی ایپ پر پردہ ڈالنا اور پردہ پوشی کر دینا چھپا دینا نظر انداز کر دینا لیکن اللہ اکبر نوی رہا پر لاتے تمہارا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے بہت عجیب و غریب ہے آپ نے ساتھ پایا تمہارے آپ کے اگر کھجور کا سزا بھی ہو تو وہ تم کو نظر نہیں آتا اور دوسرے کہاں سے چھوٹا سا تنخواہ بھی ہوتا ہے تو کو نظر آ کتنی بڑی بات آپ نے بیان کی آج آنکھوں سے دیکھو آپ نے ساتھ سمایا سے رو آئے دوستوں کسی مسلمان کے اندر تمہارے کسی بھائی میں اگر ذرہ برابر بھی عیب ہو تو پہاڑ کے برابر تم کو نظر آتا ہے اور تمہارے اندر پہاڑ کے برابر بھی ایپ ہو تو رائی کے دانے کے برابر تم کو اپنا ایپ نظر نہیں آتا یہ انسانی کی طرف تھی آپ نے ساتھ روایا ایپ کوشش کرو حدیث کے اندر بیان کر رہا تھا صحیح مسلم کی روایت آپ نے ساتھ روایا ساتارا مسلم جس نے دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ایس پر پردہ ڈال دیا پردہ پر پر پردہ ڈالا پردہ پوشی کی ایس کو چھپا دیا لوگوں میں ظاہر نہیں کیا ساتارواہ دنیا بنا پھرا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گی اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گی کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس قدر دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے عیب کو لوگوں کے سامنے نشانی لینا اور آخرت کا معاملہ اللہ اور پر صحیح بخاری کے روایت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو اپنے بھائیوں کے وجود پر پردہ ڈالنے کی تو نصیب فرما دے اگر پردہ ظاہر پردے کو پر پریک پر پردہ ڈال دیں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا فائدہ آپ کو بہت بڑا ہوگا ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے بزرگ پر پڑھوا ڈالا اور آخرت کا جب معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام کا ساتھ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے ہر جگہ میدان میں ایک شخص کا نام لیا جائے گا عید فلان ابن فلان فلان ابن فلان ہر جگہ میدان میں کہا ہے ابھی سب کا حساب کتاب باقی ہے سب کے حساب کتاب سے پہلے آدمی کا نام لیا جاتا ہے قرآن ابن قرآن کے میدان میں فرا کہاں ہے اس کو پکارا گیا سارے لوگ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ فلا آدمی کا نام لیا گیا ہی شکل ہے یہ تو سب سے ایک آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پکار کر کے جنگل میں داخل کریں گے یا سب سے برا انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس سے برا کے جہنم میں داخل کریں گے سارے لوگ نکاح اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کتنے شخص اٹھا اور چلا آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچا لوگ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کا نام لیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایسی جگہ کھڑا کیا گیا ہے اور ایسی جگہ حاضر ہو رہا ہے کہ کسی کی نگاہوں سے اوجھل نہیں سارے اولین مرادری سارے انسان و جمنا کی نگاہ اس اس مومن انسان ہے جس کا نام لے کر کے پکارا گیا ہے ہے اور دیکھتے ہیں کہ پہنچ رہا اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں قریب آ کر کے کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے تم دونوں میاں تم اور آگے بڑھو تھوڑا سے بے اور آگے چلتا ہے رب حاضر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اور آگے بڑھ آگے تھوڑا سا بڑھتا ہے پھر اب کھڑا ہو جاتا ہے بے اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب بلاتے ہیں حج کے میدان میں سارے اولین اور آخرین پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا بالکل قریب بلا جاتا ہے اور بچہ ڈر ڈر کر کے تھوڑا دے جاتا ہے اور پھر وہی بڑا ہو جاتا ہے آخر جب زیادہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ پھیر دیا اب پردے کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہے حس کے میدان میں کسی انسان کو نظر نہیں آ سکتا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا اور جب پردہ کھینچ دیا تو اللہ تعالیٰ اور آگے آ جا اور آگے آیا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ رواتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کان کو پوچھتا ہے میرے بندے تو نے دنیا میں فلاں فرمانی تھی ہر ایک کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے دنیا کی یہ برائیاں تو نے کیا تھا لیکن میں نے تیری برائیوں کا پردہ ڈال رکھا تھا کسی انسان اور جنات کو ان برائیوں کا پتہ میں نے نہیں کرنے دیا یہ میں نے تیرے ساتھ احساس کار کیا تھا بچہ کہتا رب العالمین یہ بڑا کرم تھا کہ دنیا میں ہمارے سارے سکھاؤں پر سارے علوم پر سارے گناہوں پر پتا جان رکھا تھا اور کسی کو پتا نہیں چلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتراف کرتا ہے کہ دنیا میں ہم نے تیرے برائیوں اور علوم پر پتا ڈالا رب العالمین میں اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پتا ڈالا اور دنیا میں لوگوں کو کچھ نے اس سے بچایا تو آج حشر حشر کے کے میدان میں سارے لوگ تجھے دیکھ رہے تھے ایک سو پہلے پردہ گھیر دیا تاکہ لوگ تجھے دیکھ نہ سکے کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں اور میں تیرے کان میں بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی سن نہ سکے کہ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں میں تجھ سے کیا پوچھ رہا ہوں میں تیرے کان میں پوچھتا ہوں یاد رکھ تیرے تیرے بندے دنیا گناہوں پر پردہ ڈال کر کے ہم نے تجھے رسوائی سے بتایا تھا کے میدان میں بھی تیرے زندگی کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال کر کے ہم تیری نفرت اور درچ کر دیتے میرے بھائیوں جو انسان جو مومن اپنے مومن بھائیوں کے براہ گراہوں پر اور عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں آپ فرماتے اس کا مقام یہ ہے کہ من سطرا رہا مسلم جس نے کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں نمبر چار جو آج خطبے کا سموہ ہے آپ نے ساتھ رمایا وہ عبدی ما کان الحق کی او میرے امت کو یاد رکھنا شاہ فرماتے ہیں جب تک کوئی مسلمان بن جب تک کوئی مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں وہ ماں بھی اور آپ کسی ضرورت مند کسی حالت مند کسی پریشان حال مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں تو یہ سمجھے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے اللہ اللہ تعالیٰ سب کی توفیق کو کل الحمد للہ وقفا وسلام عباد یہ نقش رہے فراف نام صحابے کرام ہمارے اسلاف ان کو معلوم تھا کہ آخرکار کسی مسلمان بھائی کسی حاجت مند کے کام آ جانا اس کی مدد کر دینا کتنا بڑا ثواب ہے اسی لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہار اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا خیال رکھا کرتے تھے حضرت امام سعد رحمت اللہ اپنی طبقات میں نکل کرتے ہیں کہ حضرت خباب کی حرت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو بڑے شریر القدر صحابی ہیں جن کے بڑے واقعات مشہور ہیں حضرت خباب کی عرب کی بیٹی کہتی ہیں کہ میرے والد محترم خباب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک مرتبہ کہیں باہر سفر میں چلے گئے اللہ اکبر لقد قال لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اے لوگو یاد رکھو اگر تم آخرت چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو اور اللہ کا نام راضی کرنا چاہتے ہو تو نبی کے طریقے کو اپناؤ نبی کسی طریقے میں بہترین اسوا تمہیں ملے گا یہ نبی کا اسوا ہے آپ جب اپنے سمان مبارک تھے غیروں کے کام آنا دو اور پریشان حال دکھی انسان کے کام آنے کا فرمان تو سن لیا آپ نے اپنا عملی طور پر آپ دیکھیں نبی رہے خان کے مطابق خپا کی حضرت اللہ تعالیٰ کی بیٹی کہتی ہیں کہ میرے والد سفر میں چلے گئے اور گھر میں کوئی مرد نہ رہا ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا تو کہتی اللہ کی قسم جس دن سے میرے والد خباب باہر گئے تھے اور جب تک سفر سے واپس نہیں لوٹے اللہ کی قسم روزانہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے اکیلے آتے تاکہ کوئی دیکھ بھی نہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں کسی کو ساتھ نہیں دے کر کے آتی آپ اب طرح اپنے گھر سے نکلتے اور آنے کے بعد ہم سے برتن لیتے اور ہماری بکریوں کا دودھ نکال کر کے ہمیں دے دیتے اس کے بعد پھر آب و واپس جایا کرتے ایک طرف سارے انسانوں جنات کا سردار سید الاولین والآخرین سارے نبیوں کا سردار ہے اللہ اکبر اتنا اونچا مقام و مرتبہ لیکن پیروں کے کام آنا کیونکہ عرب کے لوگوں میں عورتوں کا دودھ نکالنا جانوروں کا گائے کا اونٹنی کا اور اس طرح سے بکریوں کا دودھ نکالنا یہ بہت بڑا ایپ سمجھا جاتا تھا یہ کام مردوں کا تھا عورتوں کو نہیں سمجھا جاتا تھا جب آپ نے دیکھا کہ خباب سفر میں چلا گیا ہے اس کے ہاں کوئی فرد نہیں ہے تو بکریوں کا دودھ نکالا جا سکے نکال سکے تو پیشی کہتی ہے جب کس جس سے میرے والد گئے تھے اور جب تک واپس نہیں آئے نبی رہے رات روزانہ آتے اور اپنے وہاں سے ہماری خدمت کر کے ہماری بکریوں کا دودھ نکال کر کے ہمیں دے کے چلا جایا کرتے تھے اور کہتے اللہ کی قسم زندگی میں میں یہ نہیں بھول سکتی وہ برتن وہ برتن جس سے میرے والد بکری کا دودھ نکالتے تھے تو تھوڑا سا دودھ آتا تھا سارا برتن خالی رہتا تھا لیکن جس دن نبی بھی السلام تھا میرے ساتھ احسان کرنے کے لیے اور میرے بکری کا دودھ نکال کر کے ہمارے ساتھ خرابی کرنے کے لیے آنے لگے کہتی اللہ کے ساتھ سے دن نبی علیہ السلام بکری کے دودھ نکالے کتنی دودھ بکری دیتی اتنا دودھ دیتی لیکن تھوڑا برتن بھر جایا تھا کہتی ہے پورا برتن بھر جایا کرتا تھا میں بڑی خوش تھی کہ میرے والد نہیں ہے اللہ کے رسول جب پور نکالتے ہیں میری بکری اتنا دور دے گی کہتی ہے جب آپ میرے والد صاحب آ گئے اور نبی میرے اسلام صاحب نے دور نکالنا بند کر دیا تو پھر بکری وہی پرانے رمی کے مطابق تھوڑا سا دور دے دی اللہ ہو کر یہ نبی ہے سوال آپ سوال تھا پھر آئے نبی انبیاء کے پاس انبیاء کے بعد اس کائنات آدم علیہ السلام اسلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک ابو بکر صدیق سے کوئی بڑا آدمی نہیں انبیاء کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا شخص ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے جس دن صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا ایران ہو گیا کہ آج ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد جیسے ان کی خلافت کا اعلان ہوا بہت سارے گھروں میں رونا رونا شروع ہو گیا ایک لڑکی فوٹ فوٹ کر کے رو رہی تھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے بوڑھی عورتیں اپنے گھروں میں چلک رہی ہیں حالانکہ ابو بکر کی خلافت پر خود کا اظہار کرنا تھا لیکن ماتم ہو رہا ہے رو رہا ہے ماتم بنا بنا ہوا ایک لڑکی کو بلا کر کے پوچھا گیا کیا بات ہے ساری امت سے منتظر طور پر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تم روتی تو ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے وہ کہتی ہے میں روتی روتیے ہوں کہ ابو بکر ہمارے گھر کا پانی ابو بکر آپ کے گھر جایا کرتے اللہ ہمارے گھر میں جھاڑو لگا کر کے کوڑا کر کے کٹھا رہتا ابو بکر آتے تھے اس کو اٹھا کر کے پھینک جاتے تھے ہمارے گھر سے برتن لیتے اور ہمارے جانور کا دودھ نکال کر کے گھر میں رکھ کے لے جایا کرتے تھے ہمارے گھر میں اگر لکڑیاں نہ ہوتی ابو تک لکڑیاں لے کر کے آتے اور گھر میں لکڑیاں ڈال کر کے چلے جاتے تھے رونا اس بات پر ہے کہ یہ زمانے سے ابو تک ہمارے گھر میں کام کر رہے تھے آج خلیفہ بن گیا اب تو بڑا آدمی ہو گیا اب ابو تک نہیں آئے گا تو ہمارے گھر کا کام کرنے کرے گا رونا گھر میں اس بات پر ہے اس لڑکی کو اس لڑکی کے اس بات کو رونے کی کہ اس وجہ کو لوگوں نے لا کر کے خریف مسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ سالانوں سے ذکر کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو جب پتا چلا یہ تو ایک لڑکی ہے جس نے اپنے مسلمان کھول کر کے بتا دیا پتا نہیں ایسے جتنے گھروں میں جا کر کے ہم اکاہدوں کی ضرورت مندوں کی خدمت کیا کرتے تھے ہے صدیق اکبر کا انتقال ہو چکا ہے ایک زمانے سے خلافت کر رہے ہیں لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ جلیل القدر صحابی اثر مبشرہ میں سے انہوں نے ایک دن دیکھا کہ رات کی طرح میں سارا مدینہ سویا ہوا ہے آج ہے کوئی خلیفہ کوئی امیر آپ کا کوئی بڑا آدمی ہے جو غریبوں کی یہ دیکھ بھال یہ خدمت کرے یہ صرف عمر فاروق کا کام تھا کل آپ لوگ کہتے ہیں رات کی تاریخ ہے پورے مدینے کا پنڈالا چھایا ہوا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو ہوئے ہیں میں کسی کام سے ضرورت کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ کام کی طرف مدینے کے باہر کی طرف چلا جا رہا ہے پہلے پیچھا کیا معلوم پڑا کہ یہ عمر سادو خلیفۃ المسلمین کیا ہے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ امیر المومنین کی عادت ہے یہ کشت کرتے ہوں گے کہا کئی بار میں نے دیکھا ایک ہی طرف جاتے ہیں عمر سادو اور باہر کی طرف کہتے ہیں مجھے شک ہوا کہ ہمارا امیر جب کیوں رات کو جاتا ہے انہوں نے کوئی شادی کر رکھی ہے دوسرا گھر وہاں ہے اس لیے وہاں جاتے ہیں یا ان کا معاملہ کیا ہے وہاں جاتے کیوں ہیں کہتے خلیفہ کے ساتھ کچھ دال مثالا ہے اسی کے طرح کہتے ہیں ایک دن نکلے تو میں بھی تیار تھا اور خوب چپ کے چپ کے ان کے پیچھے چلا کہتے ایک جھوپڑا تھا ایک چھوٹا سا گھر رات میں عمر فاروق اس گھر کے اندر گھس گئی کہتے میں نے سمجھ لیا کہ آج عمر کی چوری میں نے پسند لیا ہمارا خلیفہ ہمارے ساتھ کتنا سزا کرتا ہے آج پتا چل گیا کہاں یہ آتا ہے رات کی تاریخ میں کہتے ہیں لیکن اس زمانے میں بغیر تحقیق کیے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا آج پتا تو چل گیا اس گھر میں جاتے ہیں بس کس گھر میں آتے ہیں رات کو روزانہ اللہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا بہت دیر تک چھپ کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھے عمر کتنی دیر تک جا رہے تھے تو وہ بہت دیر کے بعد کرو نکلے اور واپس پھر کہتے ہیں میں اس گھر میں گیا وہ جو پڑے پکار آواز لگائی ایک عورت تیری بوڑھی بوڑھی اچھی کمزور ضعیف عورت تاکہ میں چاہتی تھی لڑکی کی یہ تمہارے گھر میں کون آتا ہے تم کون ہو کہ جی میں دیوا عورت بے سہارا اندھی عورت کہاں میں چاہتی تھی لڑکی کا کہ تیرے گھر میں روزانہ بہت آتا ہے کہاں بتا نہیں سکتی ایک آدمی روزانہ آتا ہے اور ایک سے آتا ہے آدمی نہیں ایک سے آتا ہے تاج کیا کرتا ہے کہتا ہے باہر کہتی ہے جو باہر سے پانی لا کر کے گھر میں رکھ دیتا ہے لکڑیاں لا کے رکھ دیتا ہے میں انسی ہوں میرے گھر کا جھاڑو لگاتا ہے اور پھر پورا کرکٹ لے جا کر کے پھینکتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے سارا انتظام کر کے جاتا ہے اور کہا کہ ایک عرصے سے یہ شخص آتا ہے کہ اللہ ہم کو آپ کیا ہوتا تو شخص کو دیکھ لیکن دیکھ نہیں پاتی نہ ہے بس پوچھ لیتا ہے کہ بوڑھی ماں کیا کیا چاہیے طرح رونے لگے اور وہاں سے واپس نکلے اور اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ خلیفہ تو نے ہمارے خلیفہ کو اتنی نیکی کی توفیق دے رکھی ہے ایک طرف کیسا اس کے نام میں کاپتے ہیں یہ سب دنیا کا آنند ہے طرح رات کی تاریخی نے بیواؤں عورتوں کے پاس آ کے خدمت کرتا ہے ان کے گھروں کا جھاڑو لگاتا ہے بلکہ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ ہماری بکنیا بدلی ہوئے ہیں یہ جو لیڑیاں کرتی ہیں تو یہ ہر سکتا آتا ہے تو بکریوں کے سنڈال اور لیڑیوں کو بھی صاف کر کے باہر عمر پر اصطلحہ کہتے ہیں افسوس کا تیری یا اصطلحہ اللہ تیری ہمت کیسے ہوئی تیری سراج کیسے ہوئی عمر کی لذیشوں کے پیچھے تو اتنا نیک صاف کر رہا تھا اور عمر کی چیزیں جاسوسی کر رہا تھا کی عمر رائے کی طرح ہی نے کہا جاتا اے طرح کاش کی معلوم ہو جاتا تمہیں اپنے نیک کام کے لیے جانا تمہیں عمر کی کبھی زندگی میں جا سکتی نہ کیا ہوتا میرے بھائیوں نبی رہے پراس نام کا پرمان ہے اے اب ترون آمان سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کسی مومن کے کام آ جائے دکھی کے دل کو خوش کر دے کسی کو کپڑا پہنا دے کسی اپاہی کسی ضرورت مند حالت مند کے کام آ جانا اور اس میں سہاروں کا سہارا بن جانا یہ بہترین عمل ہے میں جتنی اہمیت جس کی ہے دنیا کے کسی اور مداحی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سنت بنا خدمت کے کا سہاروں کا سہارا بننے کے ساتھ تو ہی نصف فرما